جناب حفظ بن قیاز نے عمد سے یہ روایت بیان کی تو کہا اگر دین رائے اور قیاس پر مبنی ہوتا تو قدموں کے تلوے ان کے اوپر والے حصے کی نسبت مسا کے زیادہ حقدار ہوتے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع کی پشت یعنی اوپر والے حصے پر مسا کیا ہے سننے ابو تافود حدیث نمبر ایک سو چونسٹھ